يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وہ لوگ کھڑا گئے عذر پیش کریں گا جس ویلے تم ان کو لے مڑ گئے جیں گا تم فرما دیو بہانا نہ کرو ہم کدے بھی تھاری گل نہیں منسا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہونا ساری خبر دس دیتی ہیں تو اگے بھی اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا عمل دیکھ لیں گا پھر تم اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گا جڑو اول ہے باندھے سب کچھ جان ہے پھر وہ تمہیں دس چھوڑے گو جب تم کے کچھ کرے تھا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وہ ان سارا آگے اللہ تعالیٰ کی قسم کریں گا جس لئے تم انہوں کو لے مڑ گئے جیں گا تانجے تم انہوں دروں دفع بلا کر شوڑیں تو تم انہوں کو خیال چھوڑ دیو بے شک وہ پلیت ہیں تو انہوں کو ٹھکانو دوزخ ہے اس کمائی کا بدلہ ماں جیڑی وہ کرے میں تھا یحلفون لکم لترضو عنہم فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين وہ تھارے آگے اس گلوں قسم کریں گا تانجے تم انت راضی ہو جائیں ورچے تم ہے مسلمانوں انت راضی ہو بھی جائیں تاہی اللہ تعالیٰ تا اسا نافرمانا لوکاں تے راضی نہیں ہوتو الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم گرائی منافق كفرت منافقت میں مجي سختين تے اس لائقیں جے شریعت کی ان حداں تے بے خبر رہیں جنہی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور نازل فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَانِ فيهم دائرة السوء والله سميع عليم فإن گرانیا ما کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جڑا اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کرنا چٹی سمجھیں تا ڈیکھتا رہیں جے تم زمانہ کی کسے پھیر پرت میں آ جائیں انہا بری پیڑی پھیر پرت ہے تا اللہ تعالیٰ خوب سن نالو جان نالو ہے ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن گرائیاں کچھ ایسا لوگ بھی ہیں جڑا اللہ تعالیٰ آخرت کا تیارہ ور سچو ایمان رکھیں تو جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کریں اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو قرب کھٹن تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لین ذریعہ سمجھیں سنو واقعی وہ انہوں ہے قرب ہی گزریو ہے اللہ ضرور انہوں نے اپنی رحمت میں داخل فرماوے گو بے شک اللہ تعالیٰ بہت مجھ مہربان ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم مہاجرین تنصار انصار بچوں جڑا ساراں تے مرے اگے بدلن والا تے وہ لوگ جنہاں نے نیکوکاری نال انہوں کی پیروی کی ہے اللہ تعالیٰ انہ سارا تو راضی ہو گیا تو وہ اس تو راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں واسطہ ایسا باغ تیار کیا ہوئے جنہ کے ہیٹس نہر بھگتی ہوئیں گی وہ صدا انہوں میں رہیں گا یہی بڑی کامیابی ہے وَمِن مَن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تو تھارے آس پاسے رہنے والا مچوں کچھ گرائی منافق ہیں تے مدینہ پاک کا بس نہیں کیا مامی کچھ منافق ہیں وہ منافقت میں بٹر ہی گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہاں نہیں جانتا ہم ہی انہاں جانا ہم انہاں دوری سزا دیاں گا پھر وہ بہت بڑا عذاب در پھیر دیتا جائیں گا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا کچھ دوجا لوگ نے اپنا گنا من لیا ہے انہوں نے چنگا مندہ رلیا ملیا عمل کیا ہے میڈ ہے جی اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرما لیا بے شک اللہ تعالیٰ بہ بخشن مجھ مہربان ہے خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کا مال بچو سد لے لیو اس کے ذریعے تم انہیں پاک کریں تے انہاں سچا بناویں گا تم انہاں واسطے دعا کریا کرو بے شک تھاری دعا انہاں واسطے تسلی کو ذریعہ ہے تے اللہ تعالی خوب سن نالو جان نالو ہے ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن اللہ هو التواب الرحیم کیوں انہاں پتہ نہیں جے وہ اللہ ہی ہے جڑو اپنا بندہ کی توبہ قبول فرماوے تو وہی صدقہ قبول کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنا لو مجھ مہربان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ عمل کرتا رو اللہ تعالیٰ آپ تھارا عملانہ دیکھ لیا وہ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالے ایمان علاوی تو تم تاولائی اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جڑو اولے باندھے سب کچھ جانے پھر وہ تونا دس جائے گو جے تم کے کچھ عمل کرے میں تھا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم تو کچھ دو جا لوگ بھی ہیں جنہ وہ معاملوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کی اڈیق مائیں یا تو وہ انہوں نے عذاب دیا گو یا انہوں توبہ قبول کر لیا گو تو اللہ تعالیٰ خوب لو حکمت آلو ہے اتخذوا مسجدا ضرارا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون تو کچھ بے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے نقصان پچاؤ واسطے کرن واسطے اور ایمان آلام بکھیڑو نالے اس واسطے جیڑو تے اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال جنگ کر رہے ہوئے اس نے تاڑ میں بیسن جگی جگہ لب جائے اور وہ قسم چک لیں جے مارو ارادوں بس نیکی وہ ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے جی یقین جھوٹا ہے لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس میں کدے کھلا بھی نہ ہوئی ہو وہ مسیح جس کی نیم پہلا تہڑا تھی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں قیام فرماویں اس میں اسا لوگ جڑا خوب پاک رین نہ پسند کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک رین نہ پسند فرماویں أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين کیوں وہ آدمی سرس ہے جس نے اپنا کوٹھا کی اپنی عمارت کی نی اللہ تعالیٰ کا ڈر تو اس کی رکاور رکھی یا وہ آدمی جڑو اپنی عمارت کی کھریاوا ٹین آلا دنداور رکھے پھر وہ اس نے لے گئے دو اگمہ ٹیپ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں نے ہدایت نہیں دیتو لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم قلوبهم إلا أن تقطع والله عليم حكيم یا عمارت جیڑی انہوں نے بنائی ہے سدا ہی دلاما ایک تھسو بنی رہ گئی جب ان کا دل ہی ٹوٹا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خوب سن سنو خوب جان حکمت آلو ہے ان اللہ من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اس میں کوئی شک نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ایمان آلہ کولوں انہوں کی جان تو انہوں کا مال خرید لیا ہے اس گل کا بدلہ ماں کہ انہوں نے جنت ربے گی وے اللہ کا رستہ میں جنگ کریں پھر قتل بھی کریں قتل کیا بھی جائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سچو واد ماں انجیل ماں ترانا تو بد گئے کیڑو وعدو پورو کرنا لو ہے لہذا تم اپنا سودا پر خوشی مناؤ جڑو اس نال کیو ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے الصالحون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اللامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وہ توبہ کرنا لا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت کرنا روزہ رکھنے رکو کرنا نیکی و حکم کرنا تے بدی لا ٹھاکن اللہ مقرر کی کیوی حداں کی حفاظت کرنا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا مومنانا تم خوشخبری سنا دیو دو النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تے انہ لوکاں واسطے جڑا ایمان لے آیا جائز نہیں جے وہ مشرکاں واسطے جے وہ مشرکاں واسطے دعا منگے پویں وہ انہاں دا رشتہ دار ہی کیوں نہ میں یا گل باندھے آ جان تو بعد جے وہ دوزخی ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ إِلَّا عَنْ موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بہ نئی بہ اری ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ واسطے بخشش کی دعا منگن تو بس ایک وعدہ کی وجہ تو تھو جڑو انہوں نے اس نال کیو وہ تھو ورجس ویلے یا گل انہوں نے باندھے آگئی جب وہ اللہ کو دشمن ہے تاں وہ اس تو بالکل عبیدار ہو گیا بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا نرم دل تتمر آلا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ يتقون إن الله بكل شيء عليم اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ نہیں جے وہ کسے قوم نہ ہدایت دین تے بعد گمراہ کر دیا جس توڑی جے وہ لوکانا صاف صاف نہ کہ چھوڑے کیڑی چیز تے بچیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ جان لو ہے الله الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من من دون ولي ولا نصير واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے آسمان کی زمین کی بادشاہی وہی زندگی دے تو وہی موت دے تو اللہ تعالیٰ تے سوا تھارو نہ کوئی مددگار ساز ہے تے نہ کوئی مددگار ہے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن إِنَّهُ بِهِمْ رَغُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی تو مہاجرین پر اور انصار پر بھی جڑا تنگی کی اوکھی کڑیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ریا اس تو بعد کہ انہ بچوں کچھ لوکاں کا دل جہاد تو پھر جان والا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انور مہربانی فرمائی بے شک وہ انور مجھ شفقت کرنا لو مجھ مہربان ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تو ان تریاں ور بھی اس نے مہربانی فرمائی جنہ وہ معاملو پیچھے چھوڑ گیو تھو اس ویلے زمین کھلی ہون گئے باوجود واسطے سوڑی ہو گئی تو اپنی جان سے بھی تنگ آ گیا تو انہوں نے یقین کر لیو اللہ تعالیٰ کا کہر تو بچن واسطے اس کی بارگاہ کے سوا کئی پناہ کی جگہ نہیں پھر اس نے انہوں پر مہربانی فرمائی تانجے وہ توبہ کرتا رہے یقین اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنا لو مجھ مہربان ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايمان ایمان والو اللہ تعالیٰ تے ڈرتا تے سچنے نال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنين مدینہ پاک دا نیکیاں تے انہاں دے کولے کالے رہن عالم گرائیاں واسطے جائز نہیں تھو جے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑ گئے پیچھے بیس رہتا تے نہ یوں جائز تھو جے وہ انہاں کی جان تے بد گئے اپنی جان کی فکر کرتا یوں اس وجہ تے کیوں جے اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں انہوں نے تیس گی تے تھکیامہ گی تے بھوک گی جیڑی بھی تکائے تکلیف پجھے اور وہ جیڑو بھی کوئی اسو قدم چاہویں جس نال کافرانہ لہر چڑھے تے وہ جو کچھ بھی دشمن کولوں کھستیں ان سب کمانگا بدلہ ماں انہوں واسطے ایک ایک نیک عمل رکھی ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ نیک و کارنگ و عجر ضائع نہیں کرتو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون تو وے اللہ تعالیٰ کا رکھتا ماں جڑو بھی نکو بڑو خرچو کریں تو وے جتنا بھی مدان کچھیں یہ سارا ہی عمل انہوں کا نام لکھیا جائیں تانجے اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا عملہ چنگا تے چنگو بدلو دے وما المؤمنون نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تو مسلمان آواز مناسب نہیں جو سارا ہی نکل پوئیں پھر اس طرح کیوں نہیں کیو پھر اس طرح کیوں نہیں کیو جائے کہ ہر ایک بڑی جماعت بچوں ایک نکی جماعت نکلے تانجے وہ دین میں سمجھ حاصل کریں تو وہ اپنی قوم نہ گاہ کریں جس کڑی وہ انہوں کو لے مڑ گیا ہمیں تانجے وہ بھی باز آجیں یہ أيها الذين الذين آمنوا قاتلوا يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ای جڑا ایمان لے آیا تم ان نال جنگ کرو جڑا تھارے کولے کالے رہیں تو چاہیے جو کافر تھارے اندر سختی دیکھیں تو جان لیو جو اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے نال ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون تو جس ویلے کئی صورت نازل ہوئے اس ویلے انہاں منافقہ بچوں کچھ پوچھیں کہ اس صورت نے تھارا بچوں کس کا ایمان مبادو کیو ہے تو جڑا لوگ ایمان آلائیں انہوں نے ایمان ماتا اس صورت نے ضرور باتوں کی ہوئے اور وہ خوش ہو رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ بِجِسًا إِلَى بِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ تب وہ لوگ جنہاں دلہ میں روگ ہے انہاں کی گندگی ماں اس صورت نے اور گندگی کو باتوں کر چھوڑے ہیں تو انہوں نے موت بھی کفری کی حالت میں آئی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون کیوں یہ لوگ تکتا نہیں یہ ہر سال ایک واری یا دو واری یہ ازمائش متیا جائیں پھر یہ نہ توبہ کریں تو نہ نصیحت حاصل کریں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ادی سور صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون جس طرح کا صورت نازل ہے یہ ایک دوجا در تکیں جے کیوں تو انہوں کوئی تختو دے نہیں پھر ٹر پوئیں اللہ تعالیٰ نے انہوں کا دل ہی پھیر چھوڑے آئیں کیوں جی یہ لوگ سمجھتے کم نہیں لیتا لَقَدْ جَاءَ لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اے لوگوں واقعی تھارا کول ہے تھارا بچوں ایک رسول تشریف لے آیا ہے تھارو تکلیف میں پینوں انہوں نے مجھ اوکھو صحیح ہے پھر جے کدے یہ منہ موڑی لیں تب ہم فرما دیو منا اللہ تعالیٰ اس دو ہے اس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اس سے پر پروسوں کر لیو ہے تو وہ بڑا عرش وہ مالک ہے صدق اللہ العظیم